حماد بن زید نے بیان کیا ثابت بنانی سے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین خوبصورت سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ فیاض تھے مدینہ طیبہ کے تمام لوگ ایک رات خوف زدہ تھے آواز سنائی دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گھوڑے پر سوار سب سے آگے تھے جب واپس ہوئے تو فرمایا اس گھوڑے کو دوڑنے میں ہم نے سمندر پایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیس